اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے